Assalamu alaikum. This is lecture 27 of Introduction to Psychology. Today we'll start a new and interesting topic. We'll be talking about happiness, joy, anger, sadness and disgust. In other words, we'll be talking about emotions. But before we start our new topic, let's see what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we talked about motivation. We said that motives are the driving force for all voluntary human action. Motives can be primary and secondary. Primary motives are biological in nature. Secondary motives are psychological and social in nature. There are different theories of motivation. Secondary motives include achievement, curiosity, praise and appreciation, affiliation, power and work. The theories of motivation that we discussed included instinct approach, drive reduction approach, arousal approach, incentive approach, cognitive approach, and Maslow's hierarchy of needs. As we said, we'll start our new topic, that is emotions, in today's lecture. This topic will be covered in 2 lectures. First of all, let see what emotions are emotion یا جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہجان کہتے ہیں ایک طرح کی فیلنگ ہے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی فیلنگ سے واقف ہیں جیسے کہ خوشی یا غم حیرانی حیرت اور صدمہ لیکن آخر ہمیں کیوں کر پتہ لگتا ہے کہ ہم کسی ایموشن سے گزر رہے ہیں ہم کیوں کر جانتے ہیں کہ میری یہ حالت یا میری جو فیلنگ ہے یہ ایک اموشن ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے emotions derive from the Latin word emovere means to excite stir up or a response that includes feelings such as happiness fear sadness grief sorrow etcetera and it is the amalgamation of physiological arousal expressions اور ایسا احساس ہے جس میں ہم کم از کم تین طرح سے محسوس کرتے ہیں ایک ایک جسمانی کیفیت یا فیزولوجیکل کنڈیشن جو کہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں دوسرے اس کیفیت کا اظہار اور تیسرے ہماری کوگنیٹو چینجز جو کہ اس کے مطابق ہوتی ہیں ہم کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں جسمانی طور پر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ذہنی طور پر ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یعنی مینٹل پروسیسز اس کے متعلق جاری ہیں ایموشن کے تین بنیادی کمپونیٹس ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا components of emotions include physiological component behaviour component and cognitive component physiological component سے مراد ہے وہ فیزولوجیکل چینجز جو اموشنل اسٹیٹ کے درمیان یا اس کے ہونے کی صورت میں واقع ہوتی ہے بیہیویئر کمپوننٹ سے مراد ہے ایموشن کا اظہار اور اموشن کے تاثرات اور کوگنیٹو سے مراد ہے وہ ذہنی عمل جو اس ایموشن سے متعلق ہمارے ذہن میں کار فرما ہے McDougall divided emotions into three types: primary, secondary, and derived. Primary emotions are simple emotions like fear, happiness, anger, disgust, etc. Secondary emotions are a mixture of various instincts like curiosity or escape. Derived emotions are those learned through experiences such as sadness or boredom or other types of similar emotions. So when we are talking about emotions, we should think for a about the emotional emotional experiences we have during our everyday life دن بھر میں ہمیں بہت سے اموشنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے سڑک کراس کرتے ہوئے اپنے ٹیچر سے ڈانٹ سنتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی شرارت کرتے ہوئے کوئی انعام یا تحفہ ملنے پر خوشی محسوس کرتے ہوئے اچھا کھانا نہ ملنے پر یا اچھا کھانا ملنے پر یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اموشنل ایکسپیرئنس ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ایکسپیرئنس کس طرح سے واقع ہوتے ہیں جو محسوسات ہمیں اس وقت ملتے ہیں یا جن کا ہمیں احساس ہوتا ہے وہ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے have you ever why does your heart pound at the sight of someone you like why do you burst on hearing full news what will give you the feeling when you see wild news you But but it is not simple. ہمارے اموشنل ایکسپیرئنس ان کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں اور کبھی ان کے بارے میں شاید سوچتے بھی نہیں ہیں ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ایک دم ہمارا اس کا کوئی ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی ہم خبر سنتے اور ایک دم ایموشن پیدا ہو جاتا ہے اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں آر ہارٹ میں pound even at the sight of someone we hate also before an interview or بفورٹیشن the same thing happens or when we are scared and our face میں blush and turn red when we are self conscious or embarrassed or angry چنانچہ جو فیزولوجیکل چینجز ہمارے لیے ایموشن میں ایک اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں ضروری نہیں کہ کوئی ایک فیزولوجیکل چینج ایک تبدیلی کسی خاص ایموشن کے ساتھ ہی منسلک ہو وہی تبدیلی مختلف طرح کے اور اپوزٹ نیچر کے میں ظاہر ہو سکتی ہے آپ کا دل خوشی کی خبر پر بھی تیز تیز دھڑک سکتا ہے جس شخص کو آپ بہت برا سمجھتے ہیں اور آپ بہت غصے میں ہیں اس کو اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کا دل تیزی سے دھڑک سکتا ہے اسی طرح سے آپ کو خوف کے مارے بھی پسینہ آ سکتا ہے گھبراہٹ کے مارے بھی پسینہ آ سکتا ہے آپ کی ٹانگیں کسی پریزنٹیشن سے پہلے بھی کانپ سکتی ہیں ماں باپ کی ڈانٹ سنتے ہوئے بھی کانپ سکتی ہیں اور بعض اوقات جب بہت ہی خوشی کی کوئی خبر ملے اور آپ کو اچانک کسی جگہ پر پہنچنا ہو تو بھی آپ کی ٹانگیں کانپ سکتی ہیں so same bodily changes may different emotional experience different is the accompanying expression and cognition گویا جسمانی تبدیلیاں ایک سی ہو سکتی ہیں مختلف اموشنس کی صورت میں اور ہمارا ریسپانس بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے بعض اوقات لیکن جو چیز ان کو مختلف بناتی ہے وہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں اور ہمارے کوگنیٹو پروسیسز جو کہ اس ایموشن سے متعلق ہوتے ہیں ان کوگنیٹو پروسیسز کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ٹانگیں خوشی کے مارے کاپ رہی ہیں غصے کے مارے یا گھبراہٹ کے مارے آخر ہم اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم کسی ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں یا ہمارے سامنے جو شخص موجود ہے وہ کس ایموشن کے تحت اس وقت ہم سے بات کر رہا ہے مختلف مختلف طریقوں سے ایموشنس کو اسیس کیا جا سکتا ہے assessing emotions expressions in emotions vocal verbal and facial expressions play a vital role in determining emotions as well as our interaction with the physical world ان کا اندازہ کرنے میں تین چیزیں بہت اہم ہیں ووکل وربل اور فیشیل ایکسپریشن کسی دوسرے شخص کے ووکل ایکسپریشن یا وربل یوز یا اس کے فیشیل ایکسپریشن کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس اموشنل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے کس آواز میں ہم سے بات کی گئی کس ٹون میں بات کی گئی کیا الفاظ استعمال کیے گئے اور اس کے چہرے کے کیا تاثرات تھے یہ سب چیزیں ہمیں کلو دیتی ہیں اس شخص کے ایموشن کے بارے میں اس کے علاوہ اس شخص کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات ہیں کتنا کلوزلی ہم اس کو جانتے ہیں ماضی میں ہمارے اس کے ساتھ کس طرح کے تجربات رہے ہیں ہم اس کو کتنا فریکوینٹلی ملتے ہیں کتنا ہم اس کے بارے میں سوچتے رہے ہیں یہ سب چیزیں بھی اس بات میں ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم اس کے جذبات کا صحیح اندازہ لگا سکیں facial expression clearly reflect the intensity of emotional experience such as happiness sadness anger and sorrow all can be understood from emotional expression however these vary from person to person and adult voice pattern clearly reflect their emotions in pitch or loudness express different types of emotions کوئی شخص اپنی آواز کا استعمال کس طرح سے کر رہا ہے اونچی ٹون میں بات کر رہا ہے یا دھیمے لہجے میں بات کر کر رہا رہا ہے ہے یا وسپر اس اس سے کے مختلف کا اندازہ ہو سکتا ہے مثلا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی دوست کے ساتھ وسپر کر کے یا سرگوشی میں بات کرتے ہیں اور کسی پر غصے میں ہو تو اس سے بلند آواز میں بات کرتے ہیں عام طور پہ ہم کسی کو ڈانٹنے کے لیے سرگوشی نہیں کرتے اسی طرح سے جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں تو آپ بلند آواز میں بات کرتے ہیں خوشی سے اونچی آواز میں اس کا اعلان کرتے ہیں لیکن اگر آپ افسردہ ہوں تو عام طور پر آپ چیخ کر اس کا اعلان نہیں کرتے بلکہ دھیمے لہجے میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں emotion and cognition understanding emotions persons cognition or thinking plays a very vital role in the emotional experience that is why the same stimuli make one person and fright for اندر ہماری کوگنیشن یا ہماری سوچ کا ایک اہم کردار ہے ہمارے ایموشنس میں ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور دوسرے شخص کے لیے غم کا پریشانی کا یا انگزائٹی کا اگر آپ دو مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک وار ہو رہی ان دونوں ملکوں کے مقابلے میں ان دونوں کے درمیان تو جس شخص کا ملک جیت رہا ہے اس کے لیے وہی ایونٹ خوشی کا باعث ہے کیونکہ اس کی کوگنیشن کے مطابق اس کی سوچ کے مطابق یہ ایک فتح کا مقام ہے اور جس شخص کا ملک ہار رہا ہے اس کے لیے یہ ایک غم کا مقام ہے کیونکہ وہ اس کو ایک غمناک چیز سمجھ رہا ہے اسی طرح سے کوئی انعام یا کوئی خبر یا امتحان کا اعلان کسی شخص کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے پریشانی کا both point of view are somehow supported by the studies and the debate is still unresolved just believe first cognitively سنڈ دین ایگز وی آرٹن first then attach meaning to it this the cognitive component comes later psychologist کے اموشن کے بارے میں اور اس میں کاگنیشن کے دخل کے بارے میں مختلف ویو پوائنٹس ہیں کچھ سائیکولوجسٹ کے خیال میں پہلے کوگنیٹو پروسیس uh, وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایموشنل ایکسپیرئنس آپ کا ذہن آپ کو یہ بتاتا ہے آپ کی سوچ آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ چیز یا یہ واقعہ جو ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے یہ ایک خوشی کا واقعہ ہے اس کے بعد آپ خوشی محسوس کرتے ہیں دوسرے تھیئرس کے نزدیک پہلے آپ ایموشنل ایکسپیرئنس پہلے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد کوگنیٹو پروسیس وقوع پذیر ہوتا ہے ابھی ہم کچھ دیر کے بعد مختلف تھیریز ڈسکس کریں گے جو کہ مختلف سائیکولوجسٹ نے اموشنس کے بارے میں دی اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے وہ کوگنیشن فیزولوجیکل چینجز اور اسٹیمولس کی ریلیشن شپ کا تذکرہ کرتے ہیں سبھی لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں مگر مختلف سیکوینس میں مختلف امپورٹینس کے ساتھ اور مختلف آرڈر میں role of emotions make our life bright and colourful our our relationships determined by the we experience for people and situation without experience would proudly be dull interest ناجنگ سائیکولوجیسٹ آئیڈر آف وائٹل فنکشن پلے انیلی لائف ذرا دیر کے لیے سوچیے اگر ہماری زندگی میں کوئی اموشنس نہ ہو دن بھر آپ کسی واقعے پر خوش نہ ہو پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو کوئی ایکسائٹمنٹ نہ ہو کوئی توجہ حاصل کرنے والا اسٹیمولس آپ کے سامنے نہ ہو آپ کو کسی چیز کے بارے میں کیوروسیٹی نہ ہو آپ کو کوئی چیز بھی نہ پسند نہ ہو آپ کو کوئی بھی چیز پسند بھی نہ ہو اگر ایسا ہو تو زندگی کتنی ڈل ہو جائے ہماری زندگی کی ایکسائٹمنٹ اور تھرل میں ہمارے ایموشنس کا بڑا ہاتھ ہے بہت سی چیزیں ہم خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں بہت سی چیزیں ہم کسی چیز سے نفرت کی وجہ سے کرتے ہیں بہت سی چیزیں کیوریاسیٹی کی وجہ سے کرتے ہیں بہت سی چیزیں ہم ایک اچھے اور ایکسائٹنگ فیلنگ کے حصول کے لیے کرتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو زندگی بہت سے لوگوں کے لیے بے معنی ہو جائے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایموشن ایک موٹیویشنل فورس کا درجہ رکھتے ہیں up the fight or flight action after seeing a scary object or after an in incident like a natural disaster bodies ready for and ready dealing with dealing کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں کسی خوفناک چیز کے آپ کے سامنے آنے کی صورت میں میں یا کسی ریس بھاگنے کے لیے یا کسی مقام پر جہاں سے آپ کو کوئی خوشی حاصل ہونے والی ہے تیزی سے وہاں پہنچنے کے لیے جبکہ پندرہ منٹ کا راستہ ہو اور آپ کے پاس بارہ منٹ ہو ان سب سچویشن میں اموشنل اسٹیٹ آپ کو ایک انرجی دینے کا اور ایکٹیویٹ کرنے کا باعث بنتی ہے they stir up our total physiology and anatomy اگر آپ کو یاد ہو ہم جب نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے تو ہم نے سمپتھک نروس سسٹم کی بات کی تھی اور فائٹ اور فلائٹ ریئیکشن کی بات کی تھی ایموشنز ہمیں فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار کرتے ہیں خواہ ہم نے کسی چیز تک پہنچنا ہو یا ہم نے کسی جگہ سے فرار حاصل کرنا ہو اس کے لیے کا کام دیتی ہے future response and behaviour after manifest appropriate behaviour ہماری اموشنل حالت ہمیں آئندہ کے لیے بھی بہت سی چیزوں کے لیے اور سملر سیچویشن کے لیے تیار کرتی ہے آج ہمیں کسی چیز کے بارے میں جو اچھا یا برا اموشنل ایکسپیرئنس ہوا وہ آئندہ اسی طرح کی سچویشن کے لیے اور سرکمسٹانس کے لیے ہمارا مددگار ثابت ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگلی دفعہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا تھا مثلاً آج اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ شخص ایسا تھا جس کے ساتھ آپ کی ایک سینسٹیو قسم کی ریلیشن شپ تھی may be he was your boss may be he was someone from your in انس may be somebody from your friends or parents اور اس جھگڑے میں آپ نے تھوڑی سی تلخ کلامی کی اس ایکسپیرئنس کی بنیاد پر آپ آئندہ کے لیے سیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ جب اسی طرح کی چیز ہو تو مجھے یوں بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے کہ میں نے آج کیا اور ظاہر ہے اس چیز کا تعلق اس سے بھی ہوگا کہ آج جب آپ نے اس طرح سے بہیو کیا تو اس کا نتیجہ کیا تھا گویا لرننگ کی تھیری اگر آپ ذہن میں رکھیں تو کانسیکوینس ڈٹرمن کریں گے کہ آئندہ آپ یہی اموشنل ریسپانس دوبارہ شو کریں گے یا نہیں کریں گے social interaction are enhanced emotions tend other want کلیئرلیسڈ ہماری سوشل انٹریکشن یعنی ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اموشن اور اموشنل اسٹیٹ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے اموشنس کی وجہ سے اور اموشنس کے پراپر ایکسپریشن کی وجہ سے ہماری سوشل انٹریکشن بہتر ہو سکتی ہیں اسی طرح سے اگر ہم ایموشنس کا اظہار پراپر طریقے سے نہیں کر رہے تو اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ ہماری انٹریکشن پر ہو سکتا ہے یہاں پر ایکسپریشن آف اموشن یا اموشن کا اظہار اہم ہے ہم اپنے ایموشنس کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں دوسرے لوگ کس طرح سے اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں ہم کس حد تک لوگوں کے اموشنس کو سمجھ سکتے ہیں جتنے زیادہ ہم اس میں اسکل ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے جو لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے اموشنل uh, کے بارے میں اور ایکسپریشنس کے بارے میں وہ اموشنل سچویشن کو زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کا شخص اگر جذباتی ہو رہا ہے غصے میں ان سے بات کر رہا ہے تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ اسی جذبے کے تحت اسی آواز میں اسی طریقے سے غصے میں بات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سوشل انٹریکشن ناکام ہو سکتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک بدتر حالت کی طرف جا سکتی ہے لیکن اگر آپ لوگوں کے اموشنل ایکسپریشنس کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں اور ان کے کچھ ایکٹ کرنے سے پہلے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور وہ کیا کرنے والے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کر لیں گے اور معاملہ شاید اس نیگیٹو کانسیکوینس تک نہ پہنچے جو آپ کے سمجھ ہونے کی صورت میں ہو سکتا تھا ابھی ہم اموشنس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی یا پرائمری اموشنس کیا ہے psychologist and they have done great deal of research in this area different psychologist different listing of but there are certain on which all psychologist agree common or primary emotions number of identified. Been joy, elation, anger fear disgust surprise sadness یہ تو وہ ایموشنس ہیں جن سے آپ کامنلی آگاہ ہیں اور واقف ہیں اس کے علاوہ بھی سائیکولوجسٹ نے اور بہت سے ایموشنس جو ہیں ان کو پن پوائنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب بھی ہمارے لیے ایک ایکسائٹیٹری فورس یا ایکٹیویٹنگ فورس کا درجہ رکھتے ہیں لیکن پرانے سائیکولوجسٹ میں جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جے بی واٹسن نے اس پہ خاصا کام کیا تھا J B Watson talk about three main emotions anger love and fear he that infants are capable of these three primary emotions if you remember when we were talking about the classical conditioning approach he talk about Watson's experiment with little Albert which he proved that the emotion of fear could be developed by using different principles of learning. Psychologists have identified other related emotions as well, like contempt, shame, and startle. Plutchik's emotional wheel. Robert Plutchik, 1984, determined basic emotions and their mutual relationship. He identified 8 fundamental emotions: joy, sadness surprise fear acceptance disgust anticipation اس کانسپٹ کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ سے کیا مراد ہے just like a colour wheel he developed and emotional wheel just like there are complementary colours and opposite colours colours and that supplement each other he put the different into a similar wheel for example جو are close whereas those اپٹ each other clash with each other and are conceptual opposite for example disgust and acceptance we can see that disgust and acceptance are two conceptually opposite emotions. If you are feeling disgust for someone, you cannot feel acceptance for the same person. Or if you accept somebody, then the disgust is usually not there, and it is not expected that disgust will color the emotion at the same time. Other researchers suggest that there are cultural differences in the expression of emotion. بہت سی انٹر کلچرل اور کراس کلچرل ریسرچ اس چیز پر کی گئی اور دیکھا گیا کہ مختلف کلچرز میں ایموشنس کو کس طرح سے ایکسپریس کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا گیا کہ بہت سی چیزوں میں اور ایموشن کے بہت سے پہلوؤں میں کلچرل ڈفرینس پائے جاتے ہیں although the main emotions the primary emotions and most of the emotions are common in all cultures you will probably hardly find any emotion which is found in one culture and it is not found in another. But it has been seen that in some cultures, certain emotions are more verbalized than in other cultures. یعنی کچھ کلچرز میں بے شک تمام کے تمام ایموشنز ہر کلچر میں پائے جاتے ہیں مگر کچھ کلچرز میں کچھ ایسے ایموشنز کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے ان کے لیے الفاظ موجود ہیں جو کہ عام طور پہ دوسرے کلچرز میں نہیں ہوتے مثلاً جرمن زبان میں اس طرح کے کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں کہ جب آپ کسی دوسرے شخص کو تکلیف دیتے ہیں یا تکلیف میں دیکھتے ہیں اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ہمارے کلچر میں غالباً اس کے لیے کوئی خاص لفظ مخصوص نہیں ہے اسی طرح سے کسی شخص کے آنے پر خوشی اور ناخوشی کے ملے جلے جذبات ان کے لیے شاید ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ملے جلے جذبات تھے لیکن بہت سے کلچرز میں ایسے اموشن کے لیے مخصوص الفاظ موجود ہیں اس کے لیے عام طور پہ جرمن زبان میں ہمیں اس طرح کے آئیڈیاز اور کانسیپٹس ملتے ہیں تاہیتی میں ہمیں اس طرح کے کانسیپٹس ملتے ہیں ہمارے کلچر میں عام طور پر سمپل ٹرمز اور سمپل ایکسپریشن اموشن کا دکھائی دیتا ہے we have seen that emotions have three main components the physiological component behavioral component and the cognitive component. All of these components have an important part to play in our understanding of emotions. But probably the physiological component is very important in the sense that this component is the one which gives us the feeling that I am undergoing an emotion. What emotion it is will depend upon the cognitive component, but it is the physiological response that gives us the feeling of an emotional state. Physiological component of emotions. Many physiological changes take place in an emotional state in the form of changes in the following: changes in heart rate, pulse rate, respiration, blood pressure, digestion and appetite, muscular activity, body temperature, perspiration, endocrine and neurotransmitter secretions, blood sugar, gland activity and people emotions میں ہماری باڈی کے مختلف نظام متاثر ہوتے ہیں چھوٹی سی چیز جیسے کہ آنکھوں کا پیپل سکڑتا ہے یا پھیلتا ہے اور بلڈ شوگر میں چینجز آتے ہیں اور بڑی چیز کہ ہارٹ بہت تیزی سے دھڑکتا ہے پھیپڑے ہمارے جلد سانس لیتے ہیں اور بہت سی آکسیجن ہمارے سسٹم میں داخل ہو جاتی ہے یہ تمام کے تمام وہ فیکٹرز ہیں جو ہمیں کسی اموشنل اسٹیٹ کا پتہ دیتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہم تھوڑی دیر میں کریں گے اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اموشنز میں نروس سسٹم کا کیا کردار ہے talking about the nervous system system, we about the the various of the nervous system including the the nervous system the the sympathetic nervous system, and the parasympathetic nervous system. We also talked about the various parts of the structure of the nervous system that are responsible for and that are related to our emotional state and emotional response. So, let's see how emotions are created and how emotions are controlled by our nervous system, how we get the feeling of an emotional state, and how our brain structures contribute to this experience. Role of nervous system in emotions. All the emotional experiences and their expression are controlled and regulated by the autonomic nervous system, that is a part of peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of two main parts, skeletal or somatic nervous system or part, which is responsible for sensory input and motor output. Autonomic part is self-regulatory and self-governing. It consists of two subsystems, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system has an arousing function, whereas parasympathetic nervous system has a calming function. Autonomic nervous system, or ANS, consider it as the self-governing or self-regulatory mechanism because of are entry control over it control glance muscular activities a dual function that is both arousing and calming as we said جس ناؤ داٹون nervous system consist of two subsystems sympathetic and parasympathetic sympathetic is responsible for arousal activity, activation, and energizing. On the other hand, parasympathetic has a calming effect, and its main target is to bring the body out of the activated state and bring it back to a state of homeostasis and equilibrium. Sympathetic nervous system, or SNS. This part of ANS arouses us for defensive action. If something alarms or enrages someone, the sympathetic nervous system accelerates heartbeat, slows down digestion, raises the sugar level in blood, dilates the arteries, and cools the body through perspiration, making one alert and ready for action. You are definitely not unfamiliar with these reactions that are caused by the sympathetic nervous system. in any emotional state, especially in case of anxiety that most students face, or fear, or anger, or joy, we know that our heart beats faster, we start perspiring, our respiration rate is faster, ہم تیزی سے سانس لے رہے ہوتے ہیں ہمیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے خاص طور پہ ہتھیلیوں میں منہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے خوف کی حالت میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یہ تمام کے تمام وہ ریسپونس ہیں جو کہ سمپیٹک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں نروس سسٹم کے حصے میں کہ جب سمپتک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ گلینڈولر ایکٹیویٹی کو متاثر کرتا ہے گلینڈس اس کے مطابق ہارمونل سیکریشن کرتے ہیں بہت سی سیکریشن جیسے کہ ایپینیفرین ایپینیفرین ایڈرینلین یہ وہ سیکریشنس ہیں جو کہ اموشنل ایکٹیویٹی کے لیے ہیں جن کی وجہ سے ہماری باڈی کا تمام نظام کچھ دیر کے لیے جب تک کہ ہم اموشنل حالت میں ہیں تبدیل ہو جاتا ہے اور فیزولوجیکل چینجز زیادہ نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں parasympathetic nervous system when the stressful situation subside parasympathetic nervous system takes over It produces opposite effect to that of sympathetic nervous system. It conserves energy by decreasing heartbeat, lowering blood pressure, lowering blood sugar, and so on. In daily life, both sympathetic and parasympathetic systems work together to keep us in a steady internal state of homeostasis. So we can see that although these two sym sympathetic and parasympathetic work in direction at the same time they are going same direction as well sympathetic system پر ڈیفینس وی نیڈ اینرجی چاہے آپ نے کسی سیچویشن سے فرار حاصل کرنا ہے یا اس کو فیس کرنا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے ہر صورت صورت میں ہمیں باڈی میں انرجی کی ضرورت ہوگی ہماری باڈی کو اگر فائٹ یا فلائٹ یا ڈیفینس کے لیے انرجی کی ضرورت ہے تو اس انرجی کی سورس کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ حرارت انرجی کی ایک سورس ہے اس کے ذریعے ہمیں توانائی ملتی ہے حرارت کے لیے کسی چیز کا جلنا ضروری ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایکشن ہو جس میں کوئی ایسا رد عمل ہو جس سے حرارت پیدا ہو ہماری باڈی میں اس کی ایک سورس آکسیجن ہے جو سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں داخل ہوتی ہے جب ہم ایک شدید اموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہم تیزی سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں تیزی سے سانس لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سسٹم زیادہ سے زیادہ آکسیجن ابزارب کرنا چاہ رہا ہے لیکن جو آکسیجن سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں داخل ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے وہ آکسیجن ہماری بلڈ اسٹریم میں داخل ہو جاتی ہے پھیپڑوں کے راستے سے پھیپڑوں سے گزرنے والا خون آکسیجن لے کر ایک صاف خون کی شکل میں ہماری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے وہاں سے وہ خون دوبارہ پمپ پمپ ہوتا ہے صاف ہوتا ہے یعنی تیزی سے آکسیجن کو ایبزارب کرنے کا عمل اور اس کے بعد اس بلڈ کا پوری باڈی میں سرکولیٹ ہونے کا عمل دل میں سے گزرنے کا عمل تمام کا تمام سارا وقت جاری رہتا ہے جتنی تیزی سے ہم سانس لیں گے اتنی اتنی تیزی تیزی سے سے بلڈ آگے جائے گا ہارٹ کو بلڈ زیادہ پمپ کرنا پڑے گا تو جب ہم سانس تیزی سے لے رہے ہیں تو آکسیجن زیادہ مقدار میں ہماری باڈی میں جا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی کے سیلس کو خاص طور پہ برین کے سیلس کو وہ زیادہ انرجی دے رہی ہے اور ایکٹیویٹ کر رہی ہے اور یہ سارا کیونکہ تیزی سے ہو رہا ہے اس لیے ہمارے ہارٹ کو تیزی کے ساتھ خون کو پمپ کرنا پڑ رہا ہے جب وہ تیزی سے کام کرے گا تو ہارٹ بیٹ خود بخود بڑھ جائے گی اور جب ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پلس بھی بڑھ جاتی ہے لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ اس کا اثر باڈی کے باقی سسٹمز پر بھی ہوتا ہے اگر ہماری آرٹریز سکڑی ہوں گی کنسٹرکٹیڈ ہوں گی تو باڈی کو اس خون کو ہر طرف سرکولیٹ کرنے میں دشواری پیش آئے گی اور بہت سے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں جس کے لیے ڈائلیشن ہو جاتی ہے ان آرٹریز کی اور باقی بلڈ ویسلس کی لیکن ہم اس کے لیے دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے وہ کون کون سے فیزولوجیکل چینجز ہیں جو سمپتھیٹک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ایموشنل حالت میں ظاہر ہوتے ہیں یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سمپتھیٹک نروس سسٹم باڈی کے لیے انرجی مہیا کرنے کا انتظام کرتا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ جب ہم اموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو بلڈ کا فلو ہارٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے دماغ کی طرف ہو سکتا ہے لیکن زیادہ اسکیلٹل مسلس کی طرف یعنی ہمارے بازوں کی طرف اور ٹانگوں کی طرف کیونکہ خواہ فائٹ ہو یا فلائٹ دونوں صورتوں میں ہمارے یہ آرگن جو ہیں ان کو زیادہ توانائی کی اور چستی کی ضرورت ہوتی ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیزولوجیکل چینجز ہیں جو ایموشن کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں کسی ایموشن کے ہونے یا نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے but first let's have a brief look at the centre of brain that are responsible for emotional response and emotional experience Areas for emotions in brain. ANS is the center of emotions in peripheral nervous system. Cortical and subcortical structures are involved in emotions. Cerebral cortex is involved in relating the present and past emotional experiences. Others involved in speeding up the heartbeat and in learning emotional experiences. Subcortical regions are involved ائنگ داشنل پلے دیئر رول انڈرسٹک nervous system and then parasympathetic nervous system at the centre of this diagram see the central nervous system and its components. We can see that there are changes under the parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. In the sympathetic nervous system, you can see on the right side, the pupil dilates. It inhibits the flow of saliva, accelerates heartbeat, dilates bronchi, inhibits peristalsis and secretion, conversion of glycogen to glucose, secretion of adrenaline and noradrenaline blood contraction that its pupil does not dilate and comes back to normal it stimulate the flow of saliva slows heart beat constrict bronchus پرکریشن stimulate release of bile and contracts bladder ابھی ہم ان تمام ریسپانس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں یہ چیز یاد رکھیے کہ جب ہم کسی شدید اموشن کے زیر اثر ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاپ رہے ہوتے ہیں دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے سانس تیزی سے چل رہی ہوتی ہے ہلک اور منہ خشک ہو جاتا ہے اور آنکھیں ہم سکیڑ لیتے ہیں اور یہی چیزیں جب ہمارے سامنے کسی اور شخص میں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کس ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے ہم نے بالکل پہلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ عام طور پہ لوگوں کے خیال میں سائیکولوجسٹ کوئی جادوگر ہوتے ہیں جو دوسروں کی پرسنالٹی کو پڑھ لیتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہی ان کی قسمت کا حال اور ان کی عادات اور پسند اور ناپسند کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا سائیکولوجسٹ کے پاس کوئی جادو نہیں ہوتا لیکن وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے ان تمام کلو سے واقف ہوتا ہے اس تمام سمبلزم سے واقف ہوتا ہے جو کہ کسی شخص کے جذبات اس کی سوچ اور اس کے عادات کی نشاندہی کرتے ہیں سو so, اگر ہمیں کسی شخص کی آنکھوں کے پیوپل سکڑے ہوئے دکھائی دے چہرہ بلش کر رہا ہو اس کے ہاتھوں پسینہ اور اپنا ہاتھ بار بار رگڑ رہا ہو اور اس کے ہاتھ کچھ کچھ کانپ رہے ہوں تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ شخص کسی اموشنل کیفیت کا شکار ہے physiological changes during emotions psychologist believe that emotions can be made کوٹیولی by observe different physiological response of the individual that is the indicator of emotions the major physiological changes occur during emotions are one respiratory changes the most apparent and obvious change during emotions during of saliva increase occurs more when the person is happy اور مراد ہے ہمارا نظام میں تنفس یعنی سانس لینے کا نظام اموشنل اسٹیٹ میں خاص طور پہ جب آپ ایکسائٹیڈ ہوں یا بہت خوش ہوں تو سانس بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے انگزائٹی کی حالت میں بھی سانس ہم تیزی سے لیتے ہیں یعنی اگر ہم ایوریج انسان کے طور پر سانس لے رہے ہوں تو ہمیں ایک منٹ میں تیرہ سے لے کے سولہ دفعہ تک سانس لینا چاہیے لیکن جب لوگ ایکسٹریم اموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ بیس پچیس اور باسو کا تیس دفعہ بھی سانس لیتے ہیں ایسا کرنے سے ہماری باڈی کے باقی کے تمام نظام بھی متاثر ہوتے ہیں سو so, سب سے نمایاں تبدیلی جو کسی شخص کے ایکسپریشن میں آپ کو دکھائی دے سکتی ہے کہ آپ اور جو آپ کو نظر بھی آتی ہے چھپی نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ وہ شخص تیزی سے سانس لے رہا ہوتا ہے سانس لینے کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا ہماری باڈی کے باقی کے نظاموں پر بھی اثر پڑتا ہے مثلا بلڈ سرکولیشن پر لیکن ایک جو بالکل ڈائریکٹ سا افیکٹ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا حلق خشک ہو جاتا ہے جو سلائیوری گلینس ہمارے منہ میں موجود ہیں ان کی سیکریشن پر بھی اس کا ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اچھی طرح سے بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی زبان ان کو اکڑی ہوئی اور خشک محسوس ہوتی ہے الگ خشک ہوتا ہے اور وہ بار بار پانی کی طلب کرتے ہیں اگر دیکھا جائے جیسے کہ ہم نے کہا کہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں سانس تیزی سے لیا جاتا ہے تو انگزائٹی میں بھی یہی چیز سامنے آتی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مسلسل انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی انجانے خوف کے اثر کے تحت رہتے ہیں ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ بہت تیزی سے جلدی جلدی سانس لیتے رہتے ہیں اور ان کی سانس لینے کی رفتار عام شخص کے سانس لینے کی رفتار سے بہت تیز ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کو جہاں اور بہت سی ذریعوں سے ان کا علاج کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ٹریننگ ان بریدنگ یا بریدنگ ایکسرسائز ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے گہرے اور لمبے سانس لینے چاہیے ہمیں گہرا سانس لینا چاہیے اس سانس کو اپنے پھیپھڑوں میں کچھ دیر کچھ سیکنڈ تک رکھنا چاہیے اور اس کو پھر تیزی سے ایکزیل کر دینا چاہیے اور یوں جب ان کو کچھ عرصے تک بریدنگ ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں اور ان کو لمبے سانس اور ٹھہر ٹہر کے سانس لینے کی عادت پڑ جاتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ اس کا ان کے ایکسپیرئنس پر بہت پوزیٹ اثر ہوتا ہے اور ان کی انگزائٹی کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جاتی ہے مگر ظاہر ہے اس کے ساتھ اور ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہیں ہمارے اموشن کے اظہار کا ایک اور ذریعہ ہماری آنکھیں ہیں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے اینڈ وی کین جج personality by into their eyes way دائز موو کس طرح سے ہمارے جذبات کی نشاندہی کرتی ہیں اس میں ایک بہت اہم حصہ ہماری آنکھ کے پیوپل کا ہے ہم نے جب آنکھ کے اسٹرکچر کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ آنکھ میں ہمیں دکھائی دینے والا ایک کالا دل نما حصہ پیوپل ہے یہ وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سے لائٹ آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور اپنا ایک امیج بناتی ہے جب بہت زیادہ روشنی ہو اور ہماری آنکھیں اس روشنی کو اوائڈ کرنا چاہیں اور یہ چاہیں کہ کم سے کم لائٹ آنکھوں میں داخل ہو تو وہ پیوپل سکڑ جاتا ہے اور جب اندھیرا ہو یا بہت کم روشنی ہو اور ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں تو پیوپل پھیل جاتا ہے یعنی پیوپل کنسٹرکٹ بھی کرتا ہے اور ڈائلیٹ بھی کرتا ہے یہی چیز اموشنل اسٹیٹ میں بھی واقع ہوتی ہے اور اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں pupillometrics pupillometrics Darwin was the first person to identify this phenomenon pupil of the eye is very responsive during emotional states pupils dilate and favourable stimulus and contract at unfavourable Our pupils are also very responsive to favorable and unfavorable sounds and taste. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم تین چیزیں انفیکٹ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمارے پیپلس ریسپونڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے کہا لائٹ کم لائٹ آنکھوں میں داخل ہو تو ان کا اور ریسپونس ہے اور اگر زیادہ لائٹ داخل کرنا مقصود ہو تو وہ کسی اور طرح سے بہیو کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی انفیوریبل اسٹیمولس ہوگا تو آنکھوں کے پیپلس سکڑ جاتے ہیں جبکہ کوئی اچھی چیز یا پسندیدہ چیز سامنے آئے تو وہ پھیل جاتے ہیں یہاں پھر وہی بات کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کی شخصیت کا ان کی آنکھوں کے ذریعے پتا لگتا ہے کس طرح سے ہم ان کے جذبات کے بارے میں جانتے ہیں تو ایک سمپل سا کلو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی آنکھ کا پیوپل سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے اگر وہ سکڑ رہا ہے تو وہ ایک ناپسندیدگی کی فیلنگ کا اظہار ہو سکتا ہے اور اگر وہ پھیلا ہوا ہے ایکسپینڈ کیا ہوا ہے ڈائلیٹڈ ہے تو وہ یہ شو کر رہا ہے کہ سامنے دکھائی دینے والا یا موجود اسٹیمولس ایک پسندیدہ یا فیوریبل اسٹیمولس ہے اس کے علاوہ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ نہ صرف ویژل اسٹیمولس کے نتیجے میں ہمارے پیپلس رسپونڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ساؤنڈ اور ٹیسٹ پر بھی رسپونڈ کرتے ہیں اگر کوئی پسندیدہ ساؤنڈ ہو آپ کی پسند کا گانا ہو آپ کے کسی فیوریٹ شخص کی آواز ہو یا آپ فون پر اس سے بات کر رہے ہیں اور بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے پیپلس ڈائلیٹڈ ہوں گے لیکن اگر آپ کو کسی ایسے شخص کی آواز سنائی دے رہی ہے یا کسی جانور کی آواز یا کچھ شور جو کہ آپ کے لیے ناپسندیدہ درجہ رکھتا ہے تو آپ کے پیپلس کانسٹرکٹ کریں گے اور یہی حال ٹیسٹ کے بارے میں ہے اگر کسی چیز کا ٹیسٹ فیوریبل ہے پسندیدہ ہے لائکبل ہے تو پیپلس ڈائلیٹ کریں گے اور اگر آپ ایک ناپسندیدہ چیز کھا رہے ہیں یا آپ نے ایک مرچ کھا لی ہے تو کنسٹرکٹ ہو جائیں گے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا واقعی کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا ڈائلیٹ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں آپ ایک کمرے میں آپ باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ کم کر دیں بلکہ اندھیرا کر دیں پھر ایک دم لائٹ جلائیں اور آئینے میں دیکھیں آپ کو پیپلس کا سائز بڑا دکھائی دے گا اسی طرح سے آپ ایک ٹارچ لے کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں لائٹ ڈالیں اور پھر فورن آئینے میں دیکھیں تو آپ کو پیپل کنسٹرکٹیڈ یا سکڑا ہوا دکھائی دے گا اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیپلس کس قدر ریسپونسو ہیں اور کس قدر سینسٹیو ہیں فیوریبل اور انفیوریبل کو آج کے لیکچر میں ہم نے ایموشنس کے بارے میں بات کی ہم نے دیکھا کہ اموشن سے کیا مراد ہے کون کون سے پرائمری اموشنس ہیں اور اموشنس کے تین بنیادی کمپوننٹس کیا ہیں یعنی فیزولوجیکل اور کوگنیٹو اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اموشنس کے دوران کچھ میجر فیزولوجیکل چینجز ظاہر ہوتی ہیں اور اس میں ہمارے نروس سسٹم کا خاص طور پہ آٹونک نروس سسٹم کا اہم کردار ہے آٹونامک نروس سسٹم کے ڈویژن سمپتھیٹک نروس سسٹم کو ہم اموشنل کنڈیشن کے لیے ریسپانسبل سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے برین میں ایسے سینٹرز ہیں ایسی جگہ ہیں جن کا تعلق اموشنس کے ساتھ ہے ابھی ہم نے چند ایک physiological changes during emotion emotion کا ذکر کیا اگلے لیکچر میں ہم مزید فیزولوجیکل چینجز کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ مختلف تھیورسٹ اور مختلف سائیکولوجسٹ کس طرح سے اموشن کو سمجھتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کے مختلف ویو پوائنٹس تاریخ کے مختلف ادوار میں ہمارے سامنے آئے اور کیوں کر ایموشنس کے بارے میں ہماری اپروچ ہماری تھیئری اور ہماری ریسرچ میں تبدیلی آئی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ